عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے علاوہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو بتیس یہ حدیث صحیح ہے